کے سامنے پیش کی تھی آج ہماری گفتگو القیوم پر ہوگی ان شاء اللہ القیوم عربی کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے بارے اہل علم کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ القیوم من اوصاف ہی امران القیوم اس ذات کو کہتے ہیں جن کے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں پہلی صفت یہ ہے قوم اب نفس ہی وہ از خود قائم ہو اور وہ اپنے قائم ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے قائم ہونے میں اپنے قیام میں کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو یہاں ضمن ایک عقیدے کی بات ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں پرانے کریم میں آتا ہے کہ علی عالل سوا رحمان اش پر مستوی ہے استوا کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اور استوا کی کیفیت کے بارے سوال کرنا بدت ہے کیونکہ اس سوال کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں بعض لوگوں نے لفظ عرش کی تعویل کی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے انہوں نے کہا کہ عرش کی ہم تعویل کریں گے عرش سے مراد عرش نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت پر قائم ہے تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو انہوں نے کہا کہ اگر ہم عرش کا مانا عرش کرتے ہیں اور ہم یہ مانا کرتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے تو پھر نوز باللہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے عرش کا محتاج ہے جو چیز جس پر قائم ہوتی ہے ان کا کہنا یہ ہے وہ اس کی محتاج ہوتی اس محتاجی سے اللہ تعالیٰ کو بچانے کے لیے ان کو تعویل کرنی پڑی کہ آش کا معنی بادشاہ ہے اس طرح کی غلط تعویل کر کے پریشان ہو گئے کہاں کہاں تعویل کرو گے عرش کا معنی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہے بادشاہت کر کے دکھ رہا دو وہ میرو عرشا ربی کا یوم سمانیہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھا کر لیں گے اب عرش کا معنی اگر بادشاہت ہے بادشاہ کو تو اٹھایا جاتا ہے بادشاہ تو نہیں اٹھائی جا سکتی یہ تو ایک عہدہ ہے وزیر کو آپ اٹھا سکتے ہیں وزارت کو کیسے اٹھائیں گے صدر کو آپ اٹھا لیں بات سمجھ آتی ہے صدارت اٹھانے والی چیز تو نہیں ہے ایک تاجر کو آپ اٹھا سکتے ہیں تجارت کو کیسے اٹھائیں گے کیسے اٹھاؤ گے آٹھ فرشتے اٹھا کر لیں گے بادشاہ کو اور نبی علیہ السلاط صاحب فرماتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی اجازت دے دی کہ ان آٹھ فرشتوں کا تعارف کرا ہی دو فرمایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے پاؤں ساتویں زمین پر ہے اور جن کا سر اللہ کے عاش کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ان کی قدامت ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ ان فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے کندھے سے اڑنا شروع کر دے اور ستر سال اڑتا رہے اس فرشتے کی کام تک نہیں پہنچ سکتا یہ کیا بادشاہ کو اٹھا دے تعویل کر رہا یہ انتہائی گندا خیدہ ہے اس حوالے سے زمین پر منفرد عقیدہ عقیدہ حدیث کا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے اور عرش کا محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے اوپر والی چیز نیچے والی چیز کی محتاج ہوتی ہے خالق مخلوق کا محتاج ہے آپ تھوڑا سا غور کریں زمین مخلوق ہے زمین کے اوپر آسمان ہے وہ بھی مخلوق ہے آسمان زمین کے اوپر ہے لیکن آسمان زمین کا محتاج نہیں آسمان اوپر ہے لیکن وہ بغیر آمد ان ترو کوئی ایک پلر ہے ہے بغیر آمد ان ترو نہا آسمان کا کوئی ایک پلر بھی نہیں ہے کوئی ایک ستون بھی نہیں وہ زمین کا محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالی القیوم ہے وہ اپنا اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں یہ پہلی سطح ہے ول کون کام بھی اور القیوم کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ القیوم وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات اپنے قیام میں اس کی محتاج ہے اس کی محتاج ان اللہ یم سے کچھ سماوات ایون ارد فرماتا لوگوں غور کرو یہ جو تمہیں زمین نظر آتی ہے جو اپنی جگہ پر قائم ہے یہ آسمان تمہیں نظر آتا ہے جو اپنی جگہ پر قائم ہے تم کیا سمجھتے ہو ان اللہ یم سے کچھ سباواتی ول ارزا انتسولا لوگو تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن ذہن بناؤ عقیدہ بناؤ کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے ان دونوں کو گرنے سے تباہ ہونے سے اللہ نے بچایا ہوا ہے آگے فرمایا والا انسان اتا اور سن لو فرمایا کہ بولا انسان اتا یہ قرآن کریم ہے اگر یہ آسمان یا زمین تباہ ہونے پر آ جائے آسمان گرنے پر آ جائے ان انس کا گما من احد من بعدی اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں جو آسمان کو گرنے سے بچا دے زمین و آسمان کا قیام ہے اس قیام میں محتاج ہے کس کا اللہ کا اس لیے کہ وہ القیوم ہے ومن آیاته ہی تقوم السماء سما اول ار بھی ہی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت یہ بھی ہے فرمایا کہ یہ آسمان قائم ہے اور زمین بھی قائم ہے زمین قائم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق روز اول سے لے کر آج تک اللہ کی امانتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہی ہے اللہ کی امانتیں انبیاء کی شکل میں ہیں اولیاء کی شکل میں ہیں اتکیا کی شکل میں ہیں نیک لوگوں کی شکل میں گناہ گنہگار ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں زمین کی ڈیوٹی ہے زمین اپنے پیٹ میں اللہ کی امانتوں کو محفوظ کر رہی ہے نہ ان امانتوں میں سے کسی امانت کی ضرورت ہے اپنی مرضی سے زمین سے باہر آ جائے نہ زمین کی ہمت ہے اللہ کے امر کے بغیر اللہ کی امامتوں کو باہر لے آئے نہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی امانتوں کو زمین کے نیچے سے باہر لے آئے ہاں فرمایا کہ سما ازارتا متمن اللہ حاصل اضا ام تم ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود اپنی امانتوں کو حکم دے گا باہر آ جاؤ اور نہیں وہ باہر آ جائے گا یہ اللہ کی قوت یہ ہے القیوم ذات ہم مانتے ہیں زمین کے نیچے محفوظ ہوتی جا رہی ہے مگر وہ ساری کی ساری امانتیں بھی بے پست ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں باہر نہیں آ سکتی چاہے وہ امانت نبی کی شکل میں ہو کسی ولی کی شکل میں ہو کسی محدث کی شکل میں ہو کسی فقیر کی شکل میں ہو محفوظ ہے وہ امانت باہر نہیں آ سکتی زمین اس کے اوپر نہیں آ سکتی کوئی اور بھی طاقت نہیں ہے آپ کیا مت کرے ہوگی اللہ کا حکم آئے گا میری امانتیں باہر آ جاؤ فرمایا کہ اسا انتم تخرجون یہ ساری کی ساری امانتیں باہر آ جائیں گی یہ ہے القیوم ذات اولم یورو الرفا کو ہم فاتم و ہی ما یوم سے کو ہن الرحمان اور لوگوں زمین و آسمان کے درمیان تمہیں پرندے نظر آتے ہیں جو کبھی پر پھیلاتے ہیں کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں تم یہ کیا سمجھتے ہو ان میں کمال ہے نہیں نہیں سے کو ہن الرحمان ان پرندوں کو بھی اگر تھاما ہوا ہے تو رحمان نے تھاما ہوا ہے اللہ اکبر یہ ہے تو یہ یہ عقیدہ کہ تھاما ہوا ہے رحمان نے ورنہ یہ گرنے پر آ جائے تو کوئی ان کو بھی روک نہیں سکتا وارت اللہ انا ترریت ہم فل فل قل مشہور لوگوں اس کا القیوم ذات کو سمجھو تم سمندر کو نہیں دیکھتے سمندر کی موجوں میں جہاز کر رہے ہیں کشتیاں ہیں تم اپنے پورے کنڈے کو لے کر بیٹھ جاتے ہو اور سمندر کی موجوں کو یہ کشتیاں یہ جہاز چیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے مت سمجھنا کہ یہ تمہارا کمال ہے تمہارا فن ہے نہیں ان کو روکا ہوا ہے تو کس نے روکا ہوا اللہ نے تمہاری زبان پر ایک ہی جملہ ہونا چاہیے سبحان اللہ سخل نہ ہاضا وما کنہ لہو مکرنی وہ انا الا ربی نہ ہماری کیا طاقت ہے یہ جہاز موجوں کو چیر رہے ہیں سمندر کی لہروں کو یہ لڑکے اور یہ کشتیاں کراس کرتی ہوئی جا رہی ہے غرق نہیں ہوتی کس نے بچایا ہوا ہے اللہ نے بچایا وہ ان نشا نغر کو ہوں سری خرم ولا ہم جو کے فرمایا کہ اگر ہم غرق کرنے پر آئے وہ ان نشا نغر کو ہوں سری خرم ولا ہم جو کے اگر ہم ان کشتیوں کو ان جہازوں کو ان پرندوں کو تباہ کرنے پر آ جائیں دنیا کی کوئی طاقت ان کی گرکوبی سے بچا نہیں سکتی ہاں اللہ رحمت منا و متان یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے تباہی سے بربادی سے اگر ان کو بچایا ہوا ہے تو یہ ہماری رحمت سمجھ لیں تمہارا کوئی کمال نہیں تمہاری کوئی کوشش نہیں اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں اللہ کی رحمت ہے اللہ نے ان کو تباہی سے بچایا میں موقع کی مناسبت سے کہوں گا اگر آپ پاکستان کا قیام ہے پاکستان کا وجود ہے تباہ ہونے سے بربادی سے بچا ہوا ہے تو صرف اللہ کی رحمت سے ورنہ اس ملک کو تباہ کرنے میں برباد کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے پوری کوشش کی ہے اپنے کردار کے ذریعے اپنی گفتار کے ذریعے اپنے منہج غلیزہ کے ذریعے ہم نے اپنے منفی سوچ کے ذریعے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ملک برباد ہو جائے یہ ملک غلط ہو جائے یہ تباہ ہو جائے لیکن آج بھی اگر یہ باقی ہے اللہ رحمت منا یہ صرف اللہ کی رحمت ہے ورنہ جس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا اس مقصد کا بھی ہم نے مذاق اڑایا جس کلمہ کو ہم نے نعرہ لگایا آج زمین کی بت پر اس کلمہ لا الہ اللہ کی توہین جتنا اس ملک میں ہو رہی ہے دنیا کی کسی خطے میں نہیں ہو جبکہ سب سے زیادہ دنیا میں یہ کلمہ پڑا ہو جا رہا ہے لیکن جتنا ورد اور وظیفہ اس کلمہ کا پاکستان میں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا پاکستان میں تو ایسی کلمہ ہے جن کا کام یہی ہے اس کلمہ کا ورد کرتے کرتے کرتے کرتے بے ہوش ہو جانا اور ہوش آنا تو تمہارا کلمے کا ویل شروع کر دینا لیکن جتنی مخالفت اس کلمہ کی اس ملک میں روز امر سے لے کر آج تک ہو رہی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں اتنی لا الہ اللہ کی مخالفت نہیں ہو رہی میں نے لفظ الہ میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی تھی جبکہ اس کلمہ کے اندر اس لفظ الہ میں جو قوت ہے جس کا نبی علیہ السلام ہمارے ان نما اور اگر یہ لوگ اس کلمہ اللہ پر متحد ہو جائیں تو فرمایا کہ ان اللہ تعلیٰ فراہی تو مشار کہا وہ مکان بہا تو اللہ نے زمین کو محفوظ کر کے مشرق اور مغرب پوری دکھرا دی یہ پوری دنیا میں یہ کلمہ پہنچ جائے گا اور کلمہ پہنچا کلمے کی قوت ہے لیکن یہ قوت ہمارے ملک میں کیوں نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اس کلمے کو سمجھا رہی جان رہی پہچانا رہی تعظیم اور احترام کے لیے پہچان ضروری ہے ہمیں تو پہچان ہے ہی نہیں بے ادبی اور گستاخی جتنا اس کلمے کی یہاں ہو رہی ہے کہیں بھی نہیں ہو تو ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے اس الہ کے مقابلے میں الہ نے قائم کر دیے یہ تو اللہ کی رحمت سے یہ ملک قائم ہے ورنہ روز سے لے کر آج تک جن لوگوں کے پاس اقتدار آیا ہے وہ اس کلمہ کے خیر خا رہی ہے خیر خا رہی ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت آ کے رکاوٹ بن نہیں سکتی آپ دیکھیں ایک نوجوان بارہ ہزار کلش کا لے کر چار ہزار میل کا سفر طے کر کے یہاں آتا ہے محمد بن قاسم سب کو رحم اللہ آگست اس کلمے کا علم لہرا دیا دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بن سکی کسی کی ہمت ہوئی کہ آگے آئے کلمہ لہرا دیا علم بلند کر دیا جبکہ وہ غریب دیار ہے غریب الوطن ہے پردیسی ہے چار ہزار میل کا سفر طے کر کے آیا ہے لیکن خیر تھا دنیا کی کوئی اس کے آگے نہ آ سکے آج ہم اس کے خیر خیر نہیں ہے خیر خیر کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں پتا ہے کہ آج اگر ہم اس کلمے کے نفاذ کا اعلان کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہمارے سب سے پہلے کوڑا لگیں گے تو ہمیں سب سے پہلے سنسار کیا جائے گا تو ہمیں کیا جائے گا اس کلمہ کے نفاذ کے حوالے سے تین نقصان ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہے کچھ قوموں کے تصورات پر ضرورت پڑے گی ہمیں برداشت نہیں کچھ لوگوں کے نظریات پر ضرورت پڑے گی ہمیں برداشت نہیں کچھ لوگوں کے وفادات پر ضرورت پڑے گی ہمیں برداشت نہیں خیر صحیح نہیں ظلم ہے ظلم ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ملک بچا ہوا ہے امام ابن میرے ایک اثر لے کر آیا ہے اگر دنیا کی کسی خطے پر اگر حکمران طبقہ عدل و انصاف قائم کرے تو اللہ کا وعدہ ہے اس ریاست کے ساتھ اللہ کی نصرت رہے گی چاہے وہ ریاست کسی کافر کے ہاتھ میں کیوں رہو اور اگر دنیا کی کسی خطے میں حکمران ایسا ہوں جو ظالم ہوں جابر ہوں غاصب ہوں انصاف کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے چاہے اس ملک کی لگام کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی اس ملک میں اپنی نصرت کو نادر نہیں کروں گا آج یورپ میں ہمیں راستے ملتی ہے لگانا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نسرانیوں کے ہاتھ میں ہے اگر وہاں سچ ہے جھوٹ نہیں ہے اگر وہاں عدل ہے ظلم نہیں تو وہاں ہمیں امن ملتا ہے آپ ہماری ریاستیں جن کا اقتدار جن کی بات دور کرنا پڑنے والوں کے ہاتھوں میں ہے اگر عدل و انصاف کا جذبہ نہیں ہے تو جتنا بدمنی نہیں یہاں ہے دنیا کسی اور خطے میں نہیں خوشیاں منا لو جشن منا لو جلوس نکال لو کر لو لیکن خیر کوئی نہیں ہے وقت اس ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس نے اقتدار کا مزہ نہ چکھا ہو اگر اپنی تنظیموں کے نام بدل لیے تو کیا ہوا چہرے تو وہی ہیں کوئی ایک تنظیم بتائے جس نے مزہ نہ چکھا ہو موقع نہ خیر خیر ہی نہیں تھی اور نہیں ہے بعض تنظیمیں اسلام کا نام بڑی قسم کے ساتھ استعمال کرتی ہے لیکن اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے دین کو استعمال کیا جاتا ہے خیر خواہی کا کوئی وجود نہیں ہے یہ آج ملک بچا ہے اس کا ایک نام ہے یہ اللہ کی رحمت ہے تو بات یہ اور ہوئی تھی القیوم القیوم استاد کو کہتے ہیں جو اپنے قیم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو نمبر ایک نمبر دو پوری کے اپنے قیم ہونے میں اس کی محتاج ہو یہ کون ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی القیوم نہیں ہو سکتا اب آگے چلیے ایک اہم نقطہ آگے جو ہے وہ یہ ہے الحیو یہ بھی اللہ کی صفت ہے القیوم یہ بھی اللہ کی صفت ہے الحی القیوم کو جب ملا لیتے ہیں اللہ کی یہ دو صفتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں اس کو اسم میں آزم کہتے ہیں یہ اس میں آزم ہے یہ اس میں آزم ہے ان اسم اللہ آزم نبی علیہ السلام اللہ کو قرآن کریم میں تین صورتیں ایسی ہیں جہاں اللہ کا اسم میں آزم ہے کون فرما رہے محمد اور رسول اللہ میں لوگوں قرآن کریم میں تین صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم آزم ملے گا اور اللہ کے اسم میں آزم کی شان سن لو ادا تو ابھی ہی عجائب جب دنیا کا کوئی شخص وہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو کتنا بڑا آسی کیوں نہ ہو کتنا بڑا ظالم اور مجرم کیوں نہ ہو اگر اللہ کے اسم میں آزم کے حوالے سے اللہ کو آواز لگائے اللہ اس جملے کو رد کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس جملے کو رد کر میرے غم دور کر دے اللہ فرماتا میرا وعدہ ہے اسی وقت غم دور کر دوں گا اے اللہ تو تو الحی القیوم ہے میرے لیے یہ روزی کے دروازے کھول دے اللہ کا وعدہ ہے اے اللہ تو تو الحی القیوم ہے مجھے اولاد عطا فرما اے اللہ تو تو الحی القیوم ہے کیونکہ الحی القیوم یہ ایسا اسم آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے نام انہی دو ناموں میں جمع ہیں معنی کی اعتبار سے سب کا رجوع الحج القیوم کی طرف پھر میں اجازت دو بھی عجاب لوگوں یہ اس میں آزم ہے یہ تین صورتوں میں ہے نبی علیہ السلاط و اسلام نے کہ اس میں آزم کو تلاش کرنا ہے تو سورہ بکرا میں تلاش کرو اس میں آزم کو تلاش کرنا ہے آل عمران میں تلاش کرو اس میں آزم کو تلاش کرنا ہے سورہ تاہا میں یاد کرو تلاش کر قربان جائیں ایک دم صحابہ کرام تلاش کرنے لگ گئے سب سے پہلی صورت سورہ بکرا آتی ہے اس میں عزم مل گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحی القیوم علی عمران نکالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحی القیوم وہاں مل گیا سورہ تاہ نکالی وانت ال وانت الوجوہ للحی القیوم وہاں بھی الحی القیوم مل گیا یہ اس میں آزم ہے لوگ اس میں آزم کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحان لگا انی من الظالمین یہ اس میں آزم ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ اس میں آزم ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبانی سنو کہ یہ الحی القیوم یہ اس میں آزم ہے امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ اس میں آزم کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کہ فہرا ہابین اسمین مبار السم الحسن اللہ تعالیٰ کے جتنے پاکیزہ نام ہیں اللہ تعالیٰ غفار ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے وہ رزاق ہے وہ رازق ہے وہ جبار ہے وہ کہار ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سارے نام اللہ پاک نے الحج القیوم میں جمع کر دیے اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے جو بھی معنی بنتے ہیں وہ سارے کے سارے معنی بھی اللہ نے الحج القیوم میں جمع کر دی کوئی نہیں ہے الحج القیوم سوائے ایک اللہ کے وہ الحج بھی ہے اب آپ دوبارہ ان پہ غور کریں الحی وہ اللہ ہے الحی کون ہوتا ہے جس کی زندگی ذاتی ہو عطائی نہ ہو الحی کون ہوتا ہے جس کی زندگی میں دوام ہو ہمیشگی ہو انکتا ہو کون ہے اللہ ہے اس سے فرمایا کہ ہو لا الہ الا ہوں فتح الدین وہ الحی ہے وہ القیوم ہے کام نفس ہی اللہ اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے نہ کسی نبی کا محتاج ہے نہ کسی ولی کا محتاج ہے کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں اور ہمیں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اچ کی تعویل کہیں ید کی تعویل کہیں بلی کی تعویل طویلیں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ رحمان اس پر مستوی ہے استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ استوا کی کیفیت تو نہیں جانتے لیکن رحمان اچ کا محتاج نہیں ہے بلکہ آج رحمان کا محتاج ہے کام بھی اور القیوم کی دوسری صفت یہ ہے کہ پوری کائنات اپنے قیام میں اس کی محتاج ہے زمین محتاج آسمان محتاج فرشتے محتاج پرندے محتاج درندے محتاج یہ کشتیاں محتاج یہ جہاز محتاج پورا نظام ہے پورا نظام اللہ کے پاس ہے وشم تو تجریل مستقر اللہ ظاہر کا تقدیر اللہ عزیز علی لوگوں یہ سورج ہے اس کو ہم نے ایک روٹ دے دیا ہے سبحان اللہ مرنا کہ زالی کا تقدیر و العلیم یہ ہے میرا نظام کہ سورج اس روٹ پہ چل رہا ہے ول کمر قدر نئے ہو منازل چاند کو دیکھو اس کو ہم نے منازل دے دی ہے کہ تیری یہ اٹھائیس منازل ہے روزانہ تو نے ایک منزل طے کرنی ہے جب اٹھائیس منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے کل اور جو قدیم کل ارجن قدیم قرآن کریم نے کہا کہ کھجور کی جس طرح ٹہری خشک ہوتے ہوتے ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے اور پتلی بھی ہو جاتی ہے یوں ہم نظام بنایا لشمسا یم بکی رہا انتو تریکل کمر میں سن لو یہ میرا نظام ہے آج تک کبھی تم نے سنا کبھی دیکھا کہ سورج سورج چاند کو ٹکرا گیا ہو یا چاند سورج کو ٹکرا گیا ہو ایک روٹ ہے ایک نظام ہم نے دے دیا ہے چل رہا ہے ولن لائی لو صاحب کہ سنا ضرورت نہیں ہے رات کی کہ کبھی ایک ہی مرتبہ دن سے پہلے آ جائے ہے کوئی کسی کو کراس کرے تمہاری سواریاں تیز ہو جاتی ہیں نکل جاتی ہیں ولن لائی لا ولو سا بیک انہار رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی یہ ہمارا نظام ہے یہ ہم نے نظام بنایا ہے اور یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ محتاج ہے سورج بھی ہمارا محتاج چاند بھی ہمارا محتاج یہ آسمان زمین کائنات کی ہر چیز ہماری محتاج ہے اور جو القیوم ہے وہ کسی کا محتاج نہیں یہ تھا الحی القیوم یہ پہلا حصہ تھا اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم جو مکمل ہو گیا باقی حصے انشاءاللہ شاء آگے آتے رہیں گے اس میں منہجی باتیں بھی ہوتی ہیں عقائد کی باتیں بھی ہوتی ہیں اخلاقیات کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے امور ہوتے ہیں جو میں لاتا ہوں اللہ ہم سب کو صحیح منت کی فہمتا فرمائے اور عمل کی ان الحمد للہ احمد ہو ونعوذ فرو من شرور انفسن و اللہ فرام ومن يضلل فلا هادي له له وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا الله وحده شريك محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة ضلالة ضلالة في النار دعا کیجیے مرحومین کے لیے اللہ ان کی بخش فرما چار دن قبل میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کا نظام دیکھیں کہ پوری زندگی تقریباً اٹھارہ انیس سال ان کی عمر تھی وہ یہاں سے سعودیہ چلے گئے تھے اور وہاں مکہ میں رہ گئے تھے اور پوری زندگی وہاں مکہ میں انہوں نے گزار دی بس ان کی ایک دلی خواہش تھی کہ میں کہ میری تدفین اور میری موت اگر مدینہ میں آ جائے اے اللہ بار بار دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مدینہ میں میری موت ہے اور بقی حرکت میں میری تدفین ہو اللہ کا نظام دیکھیں ان میں احباد اللہ تعالی لو اقسم اللہ ورہ فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ کافی اچھی ان کی عمر ہو چکی تھی پہلی مرتبہ وہاں مکہ میں تقریباً میرا ننیہال وہاں مکہ میں رہتا ہے مکہ میں سب اپنے قریبی عزیزوں کو کہا کہ چلتے ہیں مدینہ اور کچھ دن وہاں رہتے ہیں وہاں چلے گئے اور جمعہ یہ جو جمعہ گزرا ہے جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے وہ طبیعت قدر نساز تھی بیٹھ کر پڑھ رہے تھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور جمعہ کی نماز تھی مسجد نبوی تھی اور وہیں رو قبض ہو گئی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور دفنانے تک سب نے کوشش کی ہے کہ ہاتھوں کو سیدھا کریں لیکن جو ہی کوشش کی ہاتھ دوبارہ واپس سینے پر آ جاتے ہیں آخر سینے پر ہاتھ تھے اور اسی شکل میں ان کی تدفین بھی ہو گئی مسجد نبوی میں اس کی جنازہ اور بقی حرکت ان کو مل گئی قبر اللہ تعالیٰ ان کی بخش فرمائے اللہ فریق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ باقی بھی جتنے مسلمان